ناجیہ انزی کہتے ہیں تیمم کے سلسلے میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا سیدنا عبداللہ نے کہا اگر مجھے ایک ماہ تک ٹھہرنا پڑے اور پانی نہ ملے تو میں تو نماز نہیں پڑھوں گا سیدنا عمار نے ان سے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ جب میں اور تم اونٹوں میں تھے اور مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں چوپائی کی طرح مٹی میں لیٹا تھا پھر جب میں رسول اللہ کی طرف لوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کیے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا صرف تجھے تیمم کافی تھا حدیث نمبر نو سو پچانوے مسند احمد